یہ ورلڈ یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں اور یہ یونیورس یہ پورا کا پورا ایک ڈیفیکٹ لیس یونیورس ہے یعنی سائنس کے مطابق تھرٹین بلین سال سے ہماری یہ دنیا ہے یونیورس لیکن آج تک کوئی ڈیفیکٹ اس میں ڈسکور نہ ہو سکا قرآن میں ہے کہ ایک من فطور کیا تم ہماری دنیا میں ہماری کریشن میں کوئی ڈیفیکٹ دیکھتے ہو یہ ایک چیلنج تھا اس چیلنج کو کچھ لوگوں نے میٹ کرنا چاہا آپ کو معلوم ہے کہ گریس میں یونان میں جو فلاسفرس پیدا ہوئے پچھلے پانچ ہزار سال فائیو تھاؤزینڈ ایئرس کے زمانے میں جو فلسافیکل اسٹڈیز ہوئی ہیں تو اس میں ایک تھا پرابلم آف فلسافیکل ایشوز جو تھے پانچ ہزار سال کے بیچ میں اس میں ایک ایشو تھا پرابلم آف ایون وہ یہ ماننے لگے تھے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ایونس ہیں لیکن کوئی ایک بھی ایون وہ ڈسکور نہ کر سکے دیکھیے ایک ہیومن ورلڈ آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ایک ہیومن ورلڈ ایک other than human world human world کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو فریڈم دیا گیا ہے فریڈم تو فریڈم کی وجہ سے انسان فریڈم کو مس یوز کرتا ہے انسان اپنی فریڈم کو مس یوز کر کے یہاں پر پرابلم کریٹ کرتا ہے دیر از اردر تھنگ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہیومن ورلڈ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں ہیومن ورلڈ میں تو ضرور ایون رہے گا اور اس وہ رہے گا کیوں انسان اپنی فریڈم کو مس یوز کر کے ایون کریٹ کرے گا لیکن انسان ایک ٹائنی پارٹ ہے اس پورے یونیورس کا ریسٹ آف دا یونیورس ہے اس میں کوئی ایون نہیں وہ ایون فری دنیا ہے تو فلاسفرس نے یہ فرق نہیں سمجھا تو اس وقت میں آپ کو سوچنے کے لیے ایک پرنسپل دیتا ہوں وہ پرنسپل یہ ہے کہ کوئی بھی imperfect mind perfect world کو کریئٹ نہیں کر سکتا